ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ انہیں خالق دو جہاں نے بنایا انہیں خالق دو جہاں نے بنایا تمام انبیاء کا امام اللہ اللہ کا امام اللہ اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ کلام اس میں کیا ہے کلام خدا ہے کلام اس میں کیا ہے کلام خدا ہے رسول خدا کا کلام اللہ اللہ رسول خدا کا کلام اللہ اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ نہ محروم ہو کوئی ادنا سے ادنا نہ محروم ہو کوئی ادنا سے ادنا شریعت کا ہے وہ نظام اللہ اللہ شریعت کا ہے وہ نظام اللہ اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ بدی سے بچو اور نیک کرو تم بدی سے بچو اور نیک کرو تم یہ قرآن کا ہے پیام اللہ اللہ یہ قرآن کا ہے پیام اللہ اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ سکوں بخشتا ہے مصیبت میں دل کو سکوں بخشتا ہے مصیبت میں دل کو محمد کا محبوب نام اللہ اللہ محمد کا محبوب نام اللہ اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ طلحہ ان کی تکلیم کا ہے تقاضا طلحہ ان کی تکلیم کا ہے تقاضا کیے جاؤ تم صبح شام اللہ اللہ کیے جاؤ تم صبح شام اللہ اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ خدا بھیجے بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ